اور اگر تم انہین را کی طرف بلاؤ تو تمہارے پیچھے نہ آئیں تم پر ایک سا ہے چاہے انہین پکارو آ چپ رہو